جناب داود بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں ام سعد بن ربی کے ہاں پڑا کرتا تھا جبکہ وہ یتیم تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت تھی تو میں نے یوں قرات کی وہ آقدت ایمانکم اس نے کہا وہ آقدت ایمانکم مت پڑھو بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جبکہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنی وراثت نہیں دوں گا پھر جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کا حصہ دیں عبد العزیز بن یاہیا نے مزید کہا عبد الرحمن نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا جب تک کہ اسے تلوار کے زور پر مجبور نہیں کر دیا گیا یعنی جب اسلام بزور تلوار غالب آ گیا اور بہت سے لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقدت کا مفہوم حلف یعنی قسم کھانے کے معنی میں ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اپنے غیر مسلم بیٹے کو وراثت نہیں دیں گے اور جو عقدت پڑھتے ہیں ان کے نزدیک معنی باہمی و پیما ہے اور سابق حدیث طلحہ بن مصرف زیادہ صحیح ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو تیئیس